انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما راوی زہری کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا کہ یہ سب لوگ مالک یوم الدین پڑھتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس یہ حدیث ضعیف ہے